منافقین لیکن یہ احمد ہیں شعور ہی نہیں رکھتے اس بات کا ان کو احساس ہی نہیں ہے شعور ہی نہیں ہے کہ فساد کیا ہے اصلاح کیا ہے فساد کو اصلاح سمجھ رہے ہیں اپنے عیب کو کیا سمجھتے ہیں ہنر سمجھتے ہیں اچھا سی اب دوسرا حصہ اور شعبہ آ گیا اصلاح کا تاحل صحابہ کرام رام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر ایک بہت بڑی اچھی صفت تھی کیا تھی بہت بڑی اچھی صفت تھی اور وہ صفت کیا تھی کہ وہ خالص مخلص نبی علیہ السلام کے بنے ہوئے تھے کیا بنے ہوئے تھے خالص مخلص اوپر سے اندر سے نبی علیہ السلام کے بنے ہوئے تھے اگلے دن پڑھ رہے ہو بلو کانو آبا اہم او ابنا اہم او اخوان اہم او عشیرت اہم نبی علیہ السلام کا مخالف ان کا باپ کیوں نہ ہوئے بھائی کیوں نہ ہوئے بیٹا کیوں نہ ہوئے قبیلہ کیوں نہ ہوئے سب سے ان کا بئی کاٹ ہے کیا ہے بئی کاٹ ہے بھائی ہم نبی علیہ السلام و تسلیم کے تابے دار ہیں جو نبی علیہ السلام کا تابے دار ہے ہماری اس کے ساتھ دوستی ہے اور جو حضرت کا تابے دار نہیں ہے ہماری اس کے ساتھ کوئی دوستی آج تم نے پڑھا لقد کان لکم

جس طرح انہوں نے اپنی قوم کو صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے بھی بیزار تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہیں ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہے چاہے عداوت اور بغض ہے حتیٰ تو بلّا ہے واہ جب تک تم ایک اللہ کو پکارنے والے نہیں بنو گے اس تک اندر ہمارے تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے سمجھ رہے ہو صحابہ کے اندر یہ ہنر تھا یہ کمال تھا کہ وہ آیا بیاں ظاہر ظہور ایک جماعت کے بنے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سارے جہان کو انہوں نے ناراض کیا صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سمجھ رہے ہو منافق کہتے تھے کہ صحابہ میں یہ عیب ہے کیا ہے صحابہ میں یہ عیب ہے کہتے غر الا دین ان کو تو ان کے مذہب نے بے وقوف اور پاگل بنا رکھا ہے مذہب کی خاطر ہر کسی سے بگاڑ رہے ہیں اس سے بھی اختلاف ہے اس سے بھی اختلاف ہے اس سے بھی اختلاف ہے جی مذہب کی خاطر ہر کسی سے اختلاف کر رہے ہیں صحابہ میں یہ ہنر تھا اور مناسب سمجھتے تھے یہ کیا ہے عیب ہے دیکھو ادا قیلا کے نیچے لکھا ہے خلاصہ ان کے صحابہ کے ہنر کو عیب سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ اب چل رہا ہے اور جب کہا جاتا ہے انہیں آ میرو ایمان لے آؤ تم لکھا ہے دعوت ایمان جی۔ ہے دعوت ایمان ایمان لے آؤ تم کما منات جس طرح کے ایمان لے آئے ہیں لوگ حضرت انداز سے کیا مراد ہے انداز کا لام عہد خارجی کا ہے کس کا نام ہے اب اس کے اندر دو احتمال ہیں ایک احتمال بعض علماء نے یہ ذکر فرمایا کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن السلام اور ان کے ساتھی جو پہلے یہودی تھے اور پھر خالص مخلص حضرت کے غلام بن گئے یہاں وہی لوگ مراد ہیں کیونکہ منافقین جو تھے یہ بھی یہود میں سے تھے یا ان قبیلوں سے تھے اور وہ یہود کی رشتہ داری وغیرہ تھی ان کے ساتھ تو ان کو حوالہ انہی علماء کا دیا گیا کہ ان علماء کی طرح تم بھی مخلص مباحد بن جاؤ مخلص مسلمان بنو اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہ بلکہ انداز کے اندر سارے صحابہ کرام مراد ہیں خواہ وہ متقین امیدین ہوں یا متقین اہل کتاب ہوں سارے اس کے اندر داخل ہیں جس طرح کے لوگ یعنی صحابہ کرام نے خالص مخلص ایمان لایا ہے اندر سے بھی اور اوپر سے بھی اس طرح تم بھی مخلص موحد مسلمان بن جاؤ سمجھا تھی کیا مصیبت ہے کیوں پرچی دیتے ہو حضور نے جو مدینہ کے ساتھ سلو کیا تھا معلوم ہوا جائز ہے سلو کیا تھا کا مانا ان کے کفر کو اچھا سمجھتے تھے سلو تو تھا جہاد کا اپنا جنگ کا کہ تم ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے تم ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے باقی محبت رکھتے تھے جہود کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے رات دن دعوتیں کھاتے تھے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کمال دماغ خراب ہے تمہارا سلو کر لیے وہ معاہدہ ہے مخصوص مخصوص معاہدہ ہے جو کفار کے ساتھ بھی ہوا کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل میں ان کو اچھا سمجھتے تھے یا محبت والا برتاؤ کرتے تھے یا ان کے ساتھ محبت والا لین دین کرتے تھے اس سے تو اللہ نے منع کر دیا آج صبح کیا پڑھایا تھا ان انما جنہا کم اللہ ہو انل نبینہ آیا ہے نا جی تو پھر آگے بھی آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موالات جائز نہیں ہے ان کے ساتھ مزارات جائز نہیں ہے مواصلات کچھ نہ کچھ جائز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے فلو کرنا یہ ایک مخصوص معاہدہ ہے جو مخصوص وقت تک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہود کو اچھا سمجھتے تھے ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے تھے آنا جانا تھا گھروں میں دعوتیں چلتی تھیں جس طرح آج کل مولوی کرتے ہیں ہی ہاں خبردار <clears throat> کما آمن الناس ہو جس طرح کے ایمان لایا لوگوں نے حضرت لام جو ہے یہ عہد کی ہے ایک بات عرض کروں سنو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو میں یار حق قرار دیا ہے کیا قرار دیا ہے کس طرح اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ایمان لاؤ کما قال قرآن جس طرح قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایمان لاؤ کما کال اللہ جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ کما آمن اللہ جس طرح صحابہ نے ایمان لائے معلوم ہوا صحابہ کا ایمان جو ہے یہ معیاری ایمان ہے کیا ہے یہ معیار ہے حق و باطل کا کہ جس انسان کا ایمان صحابہ والا ایمان ہوگا وہ مقبول ہے اگر صحابہ والا ایمان نہیں تو مردود ہے صحابہ والا ایمان نہیں تو چاہے مردود ہے کما آمن معاد جس طرح کے ایمان لایا لوگوں نے مودودی کہتا ہے کہ صحابہ میں یار حق نہیں ہے سمجھا ہم کہتے ہیں قرآن نے کہہ دیا ہے کما اگر صحابہ میں یار حق نہیں ہے تو پھر تو ہے نہیں جا رہا دیکھا جائے کہ جو تیرا عقیدہ ہے وہ حق ہے جو تیرا عقیدہ نہیں وہ سارا باطل ہے آلے ہے ماں آلے ہیں صحابہ کو اللہ نے کیا کیا بنایا ہے صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ حق کے دین کے معاملہ میں جو یہ لوگ کام کریں گے اس طرح کرنا پڑے گا اگر اس طرح کرو گے تو میں قبول کروں گا ورنہ میں بھی رد کر دوں گا ہاں کما آمن الناس جس طرح کے ایمان لایا لوگ ہیں قالو انو مینو جواب منافقین جواب منافق جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں آیا ایمان لائے ہم جس طرح کے ایمان لائے ہیں اصوفا یہ بے وقوف لوگ یہ بے وقوف لوگ ہیں تو کم عقل لوگ ہیں آج بھی یہی کچھ کہتے ہیں آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے جی یہ تو متشدد ہے جی سختی کر رہے ہیں جی سمجھا تھاروں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے تو سمجھ رہے ہو اب ہاشیہ لکھا ہے تمہارے پاس سمجھا کما میں نے صوفہ ہاشیہ نمبر آٹھ تلاش کرو کہاں لکھا ہے اوپر جہاں عین کے اوپر رپو لکھا اس کے اوپر ہے ان کو تو دنیا کا کچھ پتا ہی نہیں ان کو تو دنیا کا کچھ پتا ہی نہیں بھلا صرف ایک جماعت کے ساتھ ملنے سے کام چل سکتا ہے یعنی مذہب کی وجہ سے بگاڑ رہے ہیں ہر کسی سے سن رہے ہو یہ یہ بے وقوف میں نے پہلے بھی عرض کیا قرآن میں پڑھ چکے کا حزب اللہ صحابہ کس کی جماعت ہے صحابہ کرام کو جو بھی کچھ کہتا ہے اللہ خود جواب دیتا ہے اب دیکھو منافقوں نے کہا کہ صحابہ کیا ہے فہا ہے اللہ نے جواب شروع کر دیا اللہ تردید ربانی ہے خبردار بے شک یہ منافق یہی ہی ہیں اصل بے وقوف یہی ہی بے وقوف نہ صحابہ کرام نہ صحابہ کرام بلا قلعہ یا لم حت منافقین لیکن یہ نہیں جانتے جانتے نہیں ان کو علمی نہیں ہے صحابہ کے ہنر کو کیا سمجھ رہے ہیں عیب اور ہیں صوفاہ صحابہ کے ہنر کو کیا سمجھ رہے ہیں اور ہنر کو جو عیب سمجھے وہ بے وقوف ہوتا ہے عقل مند ہوتا ہے تو وہ بے وقوف ہے اور پھر کہتے ہیں صحابہ کو کہ کیا ہے بے وقوف ہے خود بے وقوف ہے کہ ہنر ہے ہنر کو عیب بنا رہے ہیں سمجھ رہے ہو اللہ حضرت پہلے فرمایا بلا قلعہ یش عرون یہاں فرمایا بلا قلعہ یا لمون سمجھا سی یہ کیوں فرمایا فرق کیوں ہے ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ یہاں آیا ہے صوفہ کا کلمہ کس کا کلمہ اللہ انہم ہم سفہا تو صوفہ کا کلمہ آیا تو صفا کے مقابلے میں علم آنا چاہیے آنا چاہیے اس لیے یامون فرمایا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حق کو باطل کے درمیان فرق کرنا اس میں دقیق نظر کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے اس لیے یہاں علم کا ذکر فرمایا کہ یہ عالم نہیں ہے علم نہیں رکھتے جن کو علم ہے جن کی نظر دقیق ہے ان کے لیے یہ بات واضح ہے کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ ہنر والے ہیں عیب والے نہیں ہیں اور پہلے ذکر تھا نفاق کا نفاق ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چھوٹے بڑے آدمی کو پتا ہے کہ نفاق بری چیز ہے نفاق کا برا ہونا یہ ہر کسی کو چاہے معلوم ہے تھوڑے علم والے کو بھی معلوم ہے اس لیے وہاں شعور کا ذکر کیا جو علم کا بالکل کم تر درجہ ہے کل میں نے سمجھایا تھا اور یہاں حق و باطل کا امتیاز یہ چونکہ قدر دقیق ہوتا ہے اس لیے جہاں کس کو ذکر کیا علم کو ذکر کیا لق الدین آ منو جواب شبو بعد از تمہید یہ ساری تمہید تھی حضرت یہ ساری کیا تھی اب جواب شبو ہے ان کی اپنی زبانی کہ منافق اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں انا ما انما نہنو استاد یہودیوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم نے ان مولویوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے رات دن ان کے بعد بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے ہیں سمجھ رہے ہو ان کی اپنی زبانی نقل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جواب تاکہ سائل کو پوری بات معلوم ہو جائے ورنہ تو ان کے جو پہلے حالات تھے وہ بھی جواب کے اندر کافی تھے کیا کہہ رہا ہوں یہ جو حالات ان کے بیان کیے گئے جواب کے لیے یہ حالات بھی کیا تھے لیکن ممکن ہے کہ کوئی ضدی سائل چپ نہ کرتا تو اس لیے خود ان کے اپنے منہ سے جواب نقل کروایا گیا کالو انا کو سمجھ رہے ہو حاشیے پر آپ کے پاس عبارت ہے پچھلے سفے پر پچھلے سفے پر دیکھو آخری حاشیہ ہے خلاصہ لکھا ہوا ہے خلاصہ جواب کا تو یہ تھا کہ ان کی مثال نالائق شاگرد کی ہے ابتدا نے میں نے سمجھا دیا تھا لیکن عنادی لوگ اس پر چپ نہ کرتے اس لیے قرآن نے ان کی صفات زمینہ بیان فرما کر خود ان کا اقرار نقل کیا کہ ہم سمجھنے نہیں آتے بلکہ اعتراض کرنے آتے ہیں ان کی مثال خفیہ پولیس کی ہے جو صرف ڈائری لکھنے آتی ہے سمجھ رہے ہو جلسہ جو ہوتا ہے جلسے کے اندر کچھ تو سامعین آتے ہیں نا سننے کے لیے کہ واد سنیں اور فائدہ حاصل کریں خفیہ پولیس والے بھی سول کپڑوں میں آ جاتے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ سمجھنا سمجھانا کچھ نہیں ہوتا صرف قابل اعتراض بات تلاش کرنا مقصد کیا مقصود ہوتا ہے قابل اعتراض بات تلاش کی جائے تاکہ نوٹ کر کے ریکارڈ کی جائے اور مولوی کو اچھا سمجھا نا جس طرح کے کچھ تو طالب علم آتے ہیں استفادے کے لیے اور کچھ کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ سونا ہے کہ کیا بیان ہو رہا ہے سمجھا تاکہ قابل اعتراض بات تلاش کر کے اعتراض کریں تو ہوتا رہتا ہے نا جی۔ تو ان کی مثال جو ہے وہ وہی ہے یہ سمجھنے کے لیے نہیں آتے یہ صرف اعتراض کرنے کے لیے اچھا لق النا آ من اور جب ملتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا کہتے ہیں آ منا ایمان لائے ہیں ہم ویزا خلو الا شیا اور جب اکیلے ہوتے ہیں طرف اپنے شیا کے حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ خلا یخلو کا سیلا با آتا ہے کیا آتا ہے خلا بھی ہوتا ہے خلا الہ نہیں ہوتا یہاں الا آگیت کی کیا وجہ ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں خلا یخلو جو ہے خلو جو ہے یہ بے معنی ذہاب ہے ذہاب کے معنی کو متضمن ہے اس لیے یہاں الہ آیا ہے الزا خلو زاہ بین ال الا خلو اذا خلو ذاہبین الا اللہ جانے والے اپنے کی طرف دوسری بات شیاتین جمع ہے شیطان کی شیطان جو ہے یہ معروف ہے نا ابو الجان کیا ہے جنوں کا باپ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں شیطان اس کا نام نہیں ہے فن بات اس کا نام ہے عزازیل کیا نام ہے عزازیل اس کا نام ہے اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے عزیز اللہ عیل مانا اللہ آزاد عزیز سے اللہ اور جس طرح جبر عید کا مانا عبد اللہ ہے یہاں بھی ایسے ہے تو نام اس کا بڑا اچھا تھا آزاد ملیکا والا نام ہے اس کا لیکن چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر دور کر دیا گیا اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ شیطنت سے ہے بے دے بے مان ال بود من دوری اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اس لیے سوچا کہا جاتا ہے شیطان کہا جاتا ہے اور اس کو ابلیس بھی کہا جاتا ہے ابلیس بھی اس لیے کہ یہ ابلاس کیا اس کا من مطلب ہوتا ہے نا امید ہونا چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر نا امید ہے اس لیے سوچا کہتے ہیں ابلیس کہتے ہیں اب یہ صفت اس پر اتنا غالب آ گئی ہے کہ ہر شریر اور غلط صفات والے بندے کو شیطان اور ابلیس کہا جاتا ہے شیطان دو قسم ہے کتنی قسمیں ایک ہے شیطان جنی اور ایک ہے شیطان انسی شیطان جنی اور شیطان انسی جنی شیطان تو جنات میں سے وہی ان کا باپ بھی ہو گیا جنوں کا اور باقی جو ہیں جنات چھ آتی ہیں اور شیطان انسی وہ ہے کہ جس کے اندر یہ بری صفات پائی جائیں شرک و کفر والی اخلاق رضیلا اور لوگوں کو تنگ کرنا فساد مچانا جھگڑا کرنا غالم گلو یہ وہ اس قسم کی صفات والے انسان کو بھی کیا کہا جاتا ہے شیطان کیونکہ یہ اس شیطان کی صفات اس کے اندر آئی ہوئی یہاں شیاطین سے مراد وہ جنات نہیں ہیں بلکہ یہاں شیاطین سے مراد یہود کے مولوی اور پیر ہیں اور مشرقین کے سردار دیکھو شیاتی کے نیچے لکھا ہے من احبار الیہود لکھا ہے بروس المشرقین بل منافقین اب ابن کثیر لکھا ہے اللہ میں ابن کثیر نے اس کی تفصیل سکتی فرمائی اور جب الگ ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کے وہ جو یہودیوں کے مولوی ان کو سکھلاتے ہیں منافقوں کے جو سردار ہیں یا مشرقوں کے جو روسا ہیں وہ جو ان کو سکھلاتے ہیں جب ان کے ہاں جاتے ہیں کالو معکم کہتے ہیں کہ بے شک ہم ساتھ ہیں تمہارے ہم تمہارے سوال ہوتا ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں اندا محکم ہم تمہارے ساتھ ہیں کہاں ان کے ساتھ ہیں رہتے تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں ان کو کیسے کہہ رہے ہیں اندا محکم ہم تمہارے ساتھ ہیں جواب جواب دیا کہ اندا محکم کا مانا دل سے تمہارے ساتھ ہے جیسے جسم ہمارا کہاں ہوتا ہے مسجد نبوی میں دل ہمارا کہاں ہوتا ہے تمہارے ساتھ لکھائے ہے محامپنی کے دل سے جی۔ ہاں خیال کرو ذرا بے شک ہم ساتھ ہوتے ہیں ساتھ ہیں تمہارے دل سے دین کے اندر مذہب کے اندر ہم تمہارے ساتھ ہیں سمجھا سی پھر سوال ہوتا تھا کہ کیسے کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم رہتے تو رات دن وہ بھی کے ساتھ ہو سمجھا ان کے ساتھ رہتے ہو جی شاگرد تو تو فلانے شادی کا تو کیسے ہمارے ساتھ ہو گیا جی انما نحن ن جواب شبو چل کا ہے جواب شبو سمجھا سی <coughs> شبو یہ ہے کہ رہتے تو ان کے ساتھ ہو کہنے لگے سوائے اس کے ہم مستحد اون مشخریاں کرنے والے ہیں ہم کیا کرنے والے ہیں مسخریاں کرنے والے ہیں یعنی ہم نے ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہے نبی بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہیں صحابہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ دل سے ہم ان کے ساتھ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں وہ سمجھ رہے ہو اگلے دن ایک چھوٹی سی مسجد ہے رحیم خان کے پرلی طرف وہاں افتتاح ہوا اس مسجد کا تو ایک مولوی نے افتتاح کیا کچھ بھی بیان نہیں کیا صرف حیات النبی کا مسئلہ بیان کیا سب سے پہلے بس ہمارا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام زندہ ہے نبی علیہ السلام کی قبر پر جاؤ تو ضرور سنتے ہیں جہاں سے پہنچایا جائے بس یہ مسئلہ افتتاح ہے مسجد کا اور یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے یہی اور ہوتا کوئی اشاتی تو استطاع یہی کرتا ما کان المشرقین یا مرو مساجد اللہ شاہدین انفسم ان یا مرو مساجد اللہ اللہ من ولم وہاں مسئلہ جو ہے وہ صرف یہی بیان ہوا حیات وہ آخر دعویٰ حیضہ ہوا ہوا سمجھا اور پھر پریشان بھی ہیں کہتے ہیں کہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں ہماری محنت میں پانی پھیل رہا ہے سمجھا بنتا ان سے کچھ نہیں ہے کرتے ہیں کوشش ہوتا کچھ نہیں ہے انما مستحد اس نہیں ہم ہیں مسخری کرنے والے اللہ او بہم و ہم مانا کر لو پھر میں سوال جواب ادا کرتا ہوں چلا اللہ پاک بھی مسخری کرتا ہے ساتھ ان کے اور دراد کرتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں یا مہونا دل کے اندھے ہو رہے ہیں طرف دیکھو سوال سمجھا دی سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہو جستا بہم اللہ ان کے ساتھ مسخری کرتا ہے حالانکہ مسخری کرنا جو ہے یہ اللہ کی شان کے موافق نہیں ہے یہ گھٹیا کام ہے یہ گھٹیا لوگ کرتے ہیں اللہ کی شان تو اعلیٰ عرفہ اکمل ہے اللہ کی طرح مسخری کرتا ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب پہلا پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں جستاذیوں سے مراد استحضا کی جزا ہے چاہے اللہ ان کے ساتھ مسخری کرتا ہے یعنی ان کو مسخری کی جزا دیتا ہے سمجھ رہے ہو جستاز کا مانا جزائے استحضا ہے اللہ ان کو استحضاء اور مسخری کی کیا دیتا ہے جزا دے رہا ہے قانون ہے کہ <clears throat> اس طرح بولا جاتا ہے پرانے پاک میں آیا ہے جزا او سی آتن سی آتم مسلوہ جزا او سی آتن سی آتم مسلوہا برائی کا بدلا برائی ہے حالانکہ برائی کا بدلا برائی نہیں برائی تو برائی ہے لیکن اس کا بدلہ جو ہے وہ برائی نہیں اگر برائی ہوتا تو شریعت اجازت شریعت اجازت نہ دیتی شریعت نے اجازت دی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ برائی نہیں ہے تشاق و لفظی کی بنا پر اس کو کیا کہہ دیا گیا ہے برائی کہہ دیا گیا ہے سمجھ رہے ہو اور جگہ پر آیا فمن اعتدا علیکم کم فا بمثل ما اعتدا جس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے تم بھی اس پر زیادتی کرو حالانکہ زیادتی کا جواب جو ہے وہ زیادتی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ زیادتی ہوتی تو شریعت اجازت ہی نہ دیتی شریعت نے جب اجازت دے دی تو معلوم وہ زیادتی نہیں ہے تو یہاں بھی اس طرح ہے کہ اصل میں تھا اللہ پاک ان کو استحضا کی جزا دیتا ہے لیکن تشاک و لفظی کے لیے یک وہ بول دیا گیا ہے ایک جواب یہ ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اپنے معنی میں ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ یستاز و بہن اللہ مسخری کر رہا ہے یعنی مسخری والا معاملہ کر رہا ہے مسخری کر رہا ہے یعنی جمدہم فی تو ہم یستاز کی تفسیر ہے کس طرح بھائی وہ کافر تھے نہیں تھے منافق جو تھے بڑے کافر تھے کل میں نے عرض کیا تھا اخبت ان کا نام ہے بڑے کافر تھے لیکن اس کے باوجود ان کی جان محفوظ تھی مال بھی ان کا کیا تھا محفوظ تھا باقی کافروں کو قتل کیا جا رہا تھا ان کی مال چھینے جا رہے تھے لیکن منافق جو تھے ان کی جان بھی محفوظ تھی مال بھی محفوظ تھا اللہ پاک ان کے ساتھ بظاہر معاملہ کر رہا ہے مقربان والا کون سا معاملہ کر رہا ہے جس طرح اپنے مقربان بان صحابہ کے ساتھ اللہ معاملہ کر رہا تھا کہ ان کی جان مال محفوظ تھی اسی طرح منافقوں کے ساتھ بھی معاملہ وہی ہو رہا تھا لیکن حقیقت کے اندر یہ معاملہ ان منافقوں کے لیے نقصان کا باعث ہے کیا ہے اور سنو سنو بڑی قیمتی بات آ گئی ہے میں سمجھا دوں ایک آدمی جرم پہ جرم کیے جا رہا ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی مصیبت آتی ہے نہ تکلیف آتی ہے نہ پکڑا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے مفید ہے یا مضر ہے مضر ہے اس لیے کہ ایک نہ ایک دن ایسی مار کھائے گا کہ اگلی پچھلی کسرے نکلے گی لیکن اگر پہلی دفعہ اس نے جرم کیا اور اللہ اس کو سزا دے دے ہوئے کسی مصیبت میں گرفتار کر دے دے بیماری میں مبتلا کر دے یا پکڑا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس جام چھوٹ جائے گی ایسا ہے نہیں وہ رک جائے گا نا جی گنا کرنے سے رک جائے گا جان چھوٹ جائے گی گنا پر گنا کیے جانا اور کچھ نہ ہونا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ یہ الٹا یہ انسان کے لیے سزا ہے تو اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے ان کی جان بھی محفوظ ہے مال بھی محفوظ ہے لیکن یہ ان کے لیے جہنم کے لیے راستہ دراز ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں آج بھی پڑھا کل پڑھا تھا آج پڑھا ہے یا سبونا اپنا قسمیں اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لولا لو ازب ہو ہمیں عذاب کیوں نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ یہ سچا پیغمبر نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے استحضا والا کس طرح یعنی اس معاملے کا ظاہر کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اوپر سے تو اللہ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے لیکن حقیقت یہ ڈھیل ان کے لیے مضر ہے مفید نہیں ہے چونکہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے کرو مانا اللہ ہو جستا پہلا مانا اللہ جزا دے رہا ہے مسخری کی ان کو دوسرا مانا اللہ مسخری کر رہا ہے ان کے ساتھ معاملہ استحضا والا کر رہا ہے وجہ مدو ہوں بیان استحضا چلکا ہے وہ استحدا کیا ہے وہ استحدا یہ ہے کہ دراز کر رہا ہے ان کو فی تو یا نہیں ان کی سرکشی کے اندر سمجھا یا مہون یا مہون کا معنی حضرت یا مہون کا معنی نہیں چلکا ہے کور دل شدہ اندھ اندر ہے ہاں یا مہون کا معنی دل کا ہونا نہیں ہے یا مہون کا من اللہ آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے بلکہ یا مہون کا من دل کا اندھا ہونا ہے نیچے فتح الرحمان حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ کا ترجمہ ہے یعنی کور دل شدہ اند یعنی اور دل شدہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ یعنی دل کے اندھے ہو رہے ہیں الا سمر نفاق چل ہے نفاق کا نتیجہ کیا نکلا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میری طرف دیکھو اوپر دیکھو سمجھ لو بات اس طرح ضلالت طبل ہدا کا مانا ہے انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا یعنی انہوں نے ہدایت کو دے دیا اور گمراہی کو لے لیا یہی مطلب ہے نا مشتری جو ہے وہ لے آتا ہے نا انہوں نے خرید کیا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے یعنی ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی ہے سوال ہوتا ہے کہ میاں ہدایت جو انہوں نے دے دی ہے ہدایت تو وہ دے جس کے بعد پہلے ہدایت موجود ہو ہدایت وہ دے وے جس کے بعد پہلے ہدایت ان کے پاس تو ہدایت تھی نہیں وہ تو پہلے ہی سے گمراہ تھے سوال سمجھ آیا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح وہ ضلالت بالہدا انہوں نے گمراہی کو لیا ہے خرید کیا ہے ہدایت کو دیا ہے تو ہدایت کو وہ تب دے کہ ان کے پاس پہلے موجود ہوئے حالانکہ ان کے پاس تو ہدایت تھی نہیں وہ تو پہلے ہی تھے کیا تھے گمراہ تھے دو جواب ہیں کتنی جواب ہے جواب پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت فطریہ ہے کیا مراد ہے ان شاء اللہ آئے گا قرآن پاک میں پڑھیں گے فطرت اللہ ہلتی خطرنا تھا ارے ہاں اللہ نے ہر انسان کو کلو مولود والا فطرت الاسلام ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے فطرتی طور پر توحید اور ایمان رکھا ہے فطرتی طور پر توحید اور ایمان رکھا ہے پھر اس کے بعد ماحول کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے ماں باپ کا ماحول دیکھ کر جب وہ یہودی نصرانی مجوسی جو بھی بنے سو بنے تو فطری ہدایت ہر انسان کے پاس موجود ہے جہاں ہدایت سے مراد وہی فطری ہدایت ہے کہ انہوں نے فطری ہدایت جو تھی وہ دے دی اور اس کے بدلے گمراہی کو لے لیا بات سمجھیے لکھا ہے نیچے اس طرح کے نیچے یعنی فطری ہدایت یعنی لکھا ہے نا جی اچھا دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ اشترا معنی اختیار اشترا بے معنی اختیار پسند کر دن کیونکہ جو انسان کسی چیز کو خرید کرتا ہے پسند کرتا ہے تو خرید کرتا ہے اگر پسند نہ کرے تو خرید نہ کرے تو ذکر ہے اشترا کا ارادہ ہے کس کا اختیار کا یہ وہ لوگ ہیں ان کے سامنے دو چیزیں تھیں ہدایت اور ضلالت اختار الضلالتا بالہدا انہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے ان کے سامنے دو چیزیں تھیں انہوں نے دو میں سے گمراہی کو پسند کر لیا یہاں دینے والا مانا ہے ہی نہیں سر دینے والا مانا ہے ہی نہیں سمجھا دو چیزیں تھیں دو میں سے انہوں نے ایک کو یعنی گمراہی کو پسند کر لیا اب دیکھو نیچے لکھا ہے یا اشترا بے مانا اختیار اب کرو مانا اکلینا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت فطریہ کے دوسرا مانا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے ہمارا بے حق تجارت ہوں پس نہیں نفے والی ہوئی یہ تجارت ان کی نہیں نفے والی ہوئی یہ تجارت ان کی تجارت ہم کی اضافت جو ہے یہ اضافت عہدیہ ہے تم نے پڑھا ہوا ہے کہ جس طرح لام عہد خارجی عہد ذہنی استغراق وغیرہ کے لیے آتی ہے اسی طرح موصول بھی چار مانوں کے لیے آتا ہے اور اسی طرح اضافت بھی تو یہاں اضافت جو ہے یہ کس کے لیے ہے عہد کے لیے ہے ماحود معین تجارت مراد ہے یہ والی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے تس نہیں نفے والی ہوگی یہ تجارت ان کی جس کا ذکر ابھی اوپر گزرا ہے وما کانو محتدین علت ہے کیا ہے ہمارا بےحد تجارت ان کی علت ہے کیوں ان کو نفع نہیں ہوا اس لیے کہ ان کو تجارت کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا تجارت کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا تجارت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آیا جو طریقہ اختیار کرنا تھا وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا وما کانو محتدین اور نہیں کی جماعت منافقین کی اب مثالیں بیان ہو رہی ہیں کیونکہ مثال کے ذریعے مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جایا کرتا ہے بات کھل جاتی ہے ماسال ہوم کا ماساللہ رست قادہ کو بقیہ مفسرین نے منافقین کی مثال بنائی ہے کن کی مثال بنائی ہے سمجھ رہے ہو مفسرین فرماتے ہیں کہ ماسال ہم سے لے کر ایک ہی آ جاتا ہے دو آئے ہیں سم بکم ہم فارملہ یرجعون تک ایک مثال ہے منافقین کی اور سیبن سے لے کر علاق الشن قدیر رقو تک دوسری مثال ہے سمجھ رہے ہو لیکن مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی مثال جو ہے ماصالحم والی وہ ہے کفار کی دوسری مثال جو ہے وہ منافقین کی ہے پہلے بقیہ علماء کے مطابق جو ہے وہ میں ترجمہ کر رہا ہوں سمجھا یہ فریق خالص یعنی منافقین کی مثال ہے اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین نے اسلام کا دعویٰ کیا اور بظاہر اوپر اوپر سے دعویٰ کیا جس کی بنا پر <clears throat> ان کو فائدے حاصل ہونے لگ گئے مال غنیمت سے حصہ مل گیا جان مال محفوظ ہو گئی اچانک ان کا راز کھل گیا کہ یہ تو منافق ہیں یہ مخلص نہیں ہے تو سارے کے سارے فوائد بند ہو گئے اب کرو ذرا خیال کر کے مانا مسل کا نارا حال ان منافع چین کا اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ ابھی میں نہیں پڑھ رہا وہ دوسری توجہ پر پڑھوں گا بقیہ مفسرین کی توجہ لے رہا ہوں کہ یہ منافع چین کی مثال ہے حال ان منافع چین کا کا مسل قد نارا مثل حال ان لوگوں کے ہے جو جلاتے ہیں آگ کو اللہ بھی ہے نا اللہ بھی موصول ہے اللہ بھی لفظ مفرد ہے مانن کیا ہے جمع ہے چونکہ میں نا سب کے لیے آتا ہے جو اس لیے اللہ بھی بے معنی اللہ دین ہے اور اس اوقاد جو ہے یہ بھی مفرد لایا گیا اللہ بھی کے لفظ کو دیکھ کر کہ وہ مفرد ہے ورنہ مانا اس کا بھی کون سا ہوگا جمع والا مثل حال ان لوگوں کے ہے جو جلاتے ہیں کس کو آگ کو آگ جلانے سے مراد کیا ہے نیچے لکھا ہے اقرار اسلام ہے انہوں نے جو اسلام کا اقرار کیا جس طرح آگ جلنے سے روشنائی ہوتی ہے اسلام کا اقرار کرنے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے تو سمجھ آیا ہے لیکن یہ روشنی باہر کی ہے اندر کی نہیں ہے سمجھا فلما اغات ما حوله پس جب کہ روشن کر دیا اس آگ نے ماحول اس کے کو ماحول ہو کا ہو ضمیر جو ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے لفظ کا خیال کر کے ورنہ معنی کون سا ہوگا جمع والا ہوگا پر جب کہ روشن کر دیا اس آگ نے ماحول ہم ارد گرد ان کے کو ان کے ارد گرد کو روشن کر دیا کیا مانا روشن کر دیا فلم آزاد کے نیچے لکھا ہے فوائد مالیہ و جسمانیہ مراد ہیں فوائد مالیہ و جسمانیہ مراد ہیں منافقوں کو مالی اور جسمانی فائدے حاصل ہونے لگ گئے ان کی جان محفوظ ہو گئی مال محفوظ ہو گیا مال غنیمت سے حصہ ملنے لگ گیا وغیرہ وغیرہ ذہب اللہ بنورہم اب جمع آ گیا ہم تارا کا ہم لا یبصرون سے رون یہ جمع اس لیا کہ وہ اللہ بھی مان جمع والا ہے اس کا مانے کا خیال کر کے ختم کر دیا اللہ پاک نے ان کے نور کو ان کے نور کو اللہ نے کیا کر دیا ختم کر دیا کس طرح ختم کر دیا کیا مراد ہے نہیں لکھا ہے محرومی از فوائد بابا جا نفاق محرومی از فوائد بابجا تو ان کا نفاق کھل گیا پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہیں اب وہ فوائد بند ہو گئے ان کے سمجھا ختم کر دیا اللہ پاک نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں کے اندر لا و خیرونا دیکھتے بھی نہیں ہیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ نور تو ہو گیا نا ختم سمجھا اندھیرا ہو گیا آگے سمم بکمن سمن بہرے ہیں کیا ہیں بہرے ہیں کیونکہ جب کافر ہو گیا بندہ مور جب باریت لگ گئی تو سارے راستے مسدود ہو گئے بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں دیکھو جی ایک آدمی بہرا بھی ہو گونگا بھی ہو اندھا بھی ہو تو پھر وہ کوئی استفادہ کر سکتا ہے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے فقط اندھا ہو تو پھر بھی فائدہ حاصل کرے فقط بہرا ہو تو اشارے سے سمجھ لے لے اور سمجھ رہے ہو گونگا ہو لیکن جو گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے اندھا بھی ہے وہ تو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا بہرے گونگے اندھے ہیں لا پت وہ نہیں رجوع کرتے شرک و کفر سے نکاح کفر و شرک سے سے کفر و شرک سے رجوع کرنے والے نہیں ہیں ہے مثلهم كمثل الذي خلقنا نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفسرین کرام یہ مثال بناتے ہیں کن کی منافقین کی لیکن مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقین کے لیے نہیں ہے بلکہ کفار کے لیے ہے وہ کفار جن کو مہر جباریت لگ چکی تھی اور انہوں نے مستقبل میں ایمان قبول نہیں کرنا تھا یہ ان کے بارے کے اندر یہ مثال ہے مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے جو حال گزرا ہے کفار کا اس میں تھا ختم اللہ قلو بہن والا والا ابسار تو یہاں ہے بکمن بکمن جو ہے یہ ختم اللہ کمانا ہے اور وہاں تھا سوا اُن علیہ اندر تم لا یؤمنون یہاں ہے فہم لا جن تو یہ صاف لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ مثال منافقین کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ کفار کے حق میں اندر ہے سمجھ گئے اب مثال کا ترجمہ کرو پھر میں انشاءاللہ شاء کرتا ہوں مسل ہوں کما خلی رہا مثال فریق خانی یعنی لا علاج مریض لکھا ہوا ہے یعنی لا علاج مریض کیونکہ ان پہ مہر جباریت لگ چکی ہے اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے یہ لا علاج مریض ہے یہ حال ان کفار کا مسل ہم پر کفار لکھا ہوا ہے حال ان کفار کا مثال ان کفار کی مثل حال اس انسان کے ہے اللہ کو اب اللہ کے معنی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری طرف دیکھو میں مثال سمجھا دوں پھر انتباق بھی سمجھا دوں مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی اس آگ جلانے والے اور مستوقد کا ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا لیکن مستوقد کے قریب کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ لوگ جو ہے اس آگ کی روشنائی سے فائدہ حاصل نہ کر سکے اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ انتباق ہوں نبی علیہ و تسلیم نے دعوی توحید پیش فرمایا دعوی توحید منزل آگ کی ہے کہ جس طرح آگ جو ہے ماحول کو منور کر دیتی ہے ایمان اور توحید یہ بھی چاہے منور کرنے والی چیزیں ہیں کہ انہوں نے بھی ارد گرد کے ماحول کو منور کر دیا دور دراز سے لوگ آئے اور حضرت کے مرید بنتے گئے اور اسلام میں داخل ہوتے گئے اور جنت والے بنتے گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یعنی خود مکہ مکرمہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ ذہا بلّہ نورم اللہ نے ان کے دلوں پہ موہرے جب بارت لگا دی اور وہ حضرت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے بات سمجھ اب کرو مانا حال ان کفار کا مثل حال اس انسان کے ہے نارا جو جلاتا ہے آگ آگ جلاتا ہے اس سے مراد کون ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم اوات ما حوله حضرت اوات لازمی بھی ہے متعدی بھی ہے اگر لازمی بناؤ تو مانا ہوگا پس جب کہ روشن ہو گیا ماحول اس کا روشن ہو گیا اور اگر متعدی بناؤ تو پس جب روشن کر دیا اس نار نے ان جگہوں کو جو ارد گرد اس کے ہیں وہ اللہ بھی اس توقع کا ماحول جو ہے وہ منور ہو گیا روشن ہو گیا لیکن ہا ہونا رجال ان قائد ہا ہونا نہیں لکھا ہوا ہاں جی دیکھ لو ماہول کے نیچے ماحول ہو کے نیچے جگہ پڑی ہے وہ رجال قاعدون وہ یہ اندماج ہے یہاں رجال قاعدون رجالون کا قاعدون لکھا ہوا ہے یہ اندماج ہے پہلے پہلے دن جب اصطلاحات پڑی تھی اندماج کی مثال بھی پڑی تھی اندماج کا منع ہوتا ہے کہ قصے کا کچھ حصہ حدم کر دیا جائے محبوب ہوئے سمجھا تھا یہ اندماج ہے وہ رجال اس مستوقد کے ہاں کچھ جون بیٹھے ہوئے تھے اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ذہب اللہ ختم کر دیا اللہ پاک نے ان کے نور کو ان کے نور کو اللہ نے ختم کر دیا اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں کے اندر لا یوگ سے رونا وہ دیکھ ہی نہیں سکتے میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات اوپر دیکھو جناب سمجھنے دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے نمبر اول انسان کی آنکھیں درست ہوں تاکہ ان کے ذریعے انسان چیزوں کو دیکھے نمبر دو آنکھوں کے درست ہونے کے بعد خارجی نور کی ضرورت ہے خارجی روشنائی کی بھی کیا ہے دیکھو جب سورج طلوع ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے تو ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں رات آتی ہے اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ نظر بلب جلاتے نہیں جلاتے یہ بلب جلانا یہ ٹیوب جلانا یہ خارجی روشنی ہے دن کو سورج کا طلوع ہونا یہ خارجی روشنی ہے تو اگر آنکھیں نہیں ہیں تو پھر بھی انسان کو نظر کچھ نہیں آ سکتا اور اگر آنکھیں ہیں لیکن اندھیرا ہے خارجی نور نہیں ہے تو پھر بھی انسان کو کچھ نظر نہیں آ سکتا ہو بہ اسی طرح انسان کے حق سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے کتنی نوروں کی ضرورت ہے ایک انسان کے دل کے اندر نور ہوئے سمجھا انسان خود سمجھدار ہوئے دین حق کو قبول کرنے والا ہوئے اور دوسرا پھر باہر سے نبی یا عالم یا کوئی سالے انسان سمجھانے والا ہوئے کوئی کتاب موجود ہوئے تو پھر انسان حق کو سمجھ لیتا ہے اب کیا ہوا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے آگ نے ماحول کو روشن تو کر دیا لیکن اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا نور ختم کر دیا ان کی آنکھوں کا سمجھ لو بات آگ بھی نہیں بجھی آگ جل رہی ہے اور روشنائی ختم نہیں ہوئی روشنائی بھی بدستور بڑھ رہی ہے آگ بھی نہیں بجھی بلکہ جل رہی ہے روشنائی ختم بلکہ دن ب دن بڑھ رہی ہے وہ جو بیٹھے تھے ان کی اپنی آنکھیں ختم ہو گئی جن کی وجہ سے ان کا دیکھنا ختم ہو گیا ذہب اللہ ہو گئے نور ہم اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا وہ آگ نہیں بجھی نہ روشنائی ختم ہوئی ان کا نور کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا یعنی ان کی دل پہ مورے جب لگ گئی ہے ذہب اللہ ہو بے نور سمجھ یہ نا بات ختم کر دیا اللہ نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں کے اندر لاجو سرونا دیکھتے ہی نہیں ہیں یہ فائدہ کرنا ہے فائدہ ہے کہ ماں قبل نے فرمایا فلما ما اواحت کیا فرمایا فلما ما اواحت اب فرمایا زہ بلہ ہو بے نور اہم حالانکہ ہونا چاہیے تھا زہ بلہ ہو بے غو اہم کیا ہونا چاہیے تھا زہ بلہ ہو بے غو اہم کیونکہ اذاعت ہے نا پیچھے سوال سمجھ آیا ہے ماں قبل میں اللہ نے فرمایا اواحت تو اب کیا ہونا چاہیے تھا ذہا بلہ ہو بے ذو اہم کیونکہ اذاعت کا ذکر ہے نا مقبل کے اندر جہاں ذہب اللہ ہو بے نور اہم کیوں فرمایا ہے اس کی کیا وجہ وہاں ذو کا کلمہ ہے جہاں نور کا کلمہ ہے سنو بات جواب یہ ہے کہ ضیا کہتے ہیں بڑی روشنائی کو تیز روشنائی کو اور نور کہتے ہیں کم روشنائی کو ریا کس کو کہتے ہیں زیادہ اور بڑی روشنائی کو اور نور کس کو کہتے ہیں کم روشنی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا جا الشمس شمس ویا قمر نور شمس کو میں نے ضیا بنایا قمر کو اونچا بنایا نور بنایا تو سورج کی روشنی چاند سے زیادہ ہوتی ہے اس کو ضیا فرمایا اور چاند کی روشنی کم ہوتی ہے اس کو اونچا فرمایا ہے نور فرمایا ہے اب اگر ہوتا راہ اللہ ہو بے ذو اے ہند کیا ہوتا ذاب اللہ ہو بے غو اہم ہوتا تو سمجھا جاتا کہ ان کی بڑی روشنائی ختم ہو گئی لیکن کچھ نہ کچھ نور ان کے پاس باقی ہے کچھ نہ کچھ نور نور باقی ہے ذو ختم ہو گیا حالانکہ وہ تو سمن بکمن امین ہیں ان کے دلوں پر تو مکمل مہر جب باریت لگا دی گئی ہے ان کے پاس نہ ذو رہا نہ نور رہا کچھ سمجھ آیا ہے اگر کیا لفظ ہوتا کا لفظ ہوتا تو سمجھا جاتا کہ ان کا ذو ختم ہو گیا بڑی روشنی ختم ہو گئی چھوٹی روشنی اور نور ان کے پاس باقی ہے حالانکہ ان کے پاس نہ تو ذو باقی ہے نہ نور باقی ہے کیونکہ وہ تو مہر جباریت لگ چکی ہے اور وہ تو سمم بکمن عمین ہو چکے ہیں اس لیے اللہ نے نور کا کلمہ فرمایا کہ ان کے پاس کسی طرح کی روشنی باقی نہیں رہی نہ ذو رہی نہ نور رہی سمجھ ذہب اللہ نور ختم کر دیا اللہ نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں کے اندر لا لاجوہ نہیں دیکھ سکتے وہ سمم یہ بات حضرت میں ختم اللہ علیہ قلوب میں سمجھایا ہوں مور جباریت اور یہ بھی وہاں پر آیا ہوں کہ حق کو حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں کتنی نمبر اول کے انسان اپنے دل سے سمجھ لے ہوئے بات کو آپ کو قبول کر لے ہوئے کسی کے سمجھانے کے بغیر نمبر دو یہ کہ کوئی اور سمجھائے توجہ کے ساتھ بندہ سنے دل کی توجہ کے ساتھ تو اس سے حاصل کرے اور سمجھ لے ہوئے پڑھے ہیں پیچھے سو رہے آپ کے اندر لیمن کان الحو البن اور القسما شہید دل فہیم ہوئے یا دل تو نہیں سمجھتا لیکن کان لگاتا ہے توجہ کر کے دل کی توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان دوسرے کسی کو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا دیکھے تو بعض و نصیحت حاصل کرے مثلا کسی طالب علم سے کوئی غلطی ہو گئی استاد اس کو سزا دے رہا ہے تو دوسرا دیکھے اور سمجھے کہ آج یہ سزا کھا رہا ہے اگر میں نے یہ قصور کیا تو مجھے بھی سزا ملے گی اچھا عید و من وہ بغیر ہی نیک وقت وہ ہے جو دوسرے کے ذریعے زیاد و نصیحت حاصل کرے تو تینوں طریقے ان کے ختم ہو چکے ہیں آنکھیں بھی ختم ہو گئیں دل بھی ختم ہو گیا کان بھی نہ تو وہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی سے سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ کر حق کو قبول کر سکتے ہیں سمن پر چل کھائے چلنے کا طریقہ اول حکمن پر دوم اوم پر سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں امیون اندھے ہیں تینوں راستے ان کے مسدود ہو چکے ہیں بالکل سمجھ رہے ہو سمن کے ذریعے کان امین کے ذریعے آنکھیں اور بکمن جو ہے یہ دل کے بند ہونے پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ جس انسان کے دل میں کچھ ہوتا ہے تو بولتا ہے جب دل میں کچھ نہیں تو بکمن گونگا ہے ہے بالکل بہرے گونگے اندھے ہیں فہم لا جیو پس وہ نہیں واپس ہوں گے شرک و کفر سے کفر و شرک سے یہ لوگ کبھی واپس نہیں آئیں گے یہ مثال ختم ہوگی اب دوسری مثال ہے اوقا طیب من نے سے اس کے متعلق بھی بقیہ مفسرین کرام علیہ الرضوان کا خیال ہے کہ اوقا سیب سے لے کر علاق الشین قدیر اور رقو کے اختتام تک ایک ہی مثال ہے کیا ہے اور مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ یہ دو مثالیں ہیں پہلی مثال اوق سید بن سے لے کر بلّہ ام بن شعقین اور ہے اور برقوں سے اس مثال کی دوسری شک شروع ہو رہی ہے آخر سمجھ رہے ہو پہلے معنی کر لو پھر مثال سمجھاتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ کا سید مثال فریق خالص مثال یعنی ہاں یہ غلط لکھا ہے نا فریق اول متقین تھے فریق فانی کفار اور فریق صالف تو منافقین ہے نا لکھ لو کفار کا لفظ مٹا دو منافقین لکھ لو یہ تیسرا فریق منافقین ہے جن کی مثال بیان ہو رہی ہے یہ کفار غلط لکھا ہے منافقین لکھ لیا ہے منت پہلے ذرا غور فرماؤ مثال پالو یا مثل غور کی بارش کے آسمان سے کا مانا غور کی بارش یا مثل غور کی بارش کے منت سمائے آسمان سے سوال ہوتا ہے ابھی تک وہ ایک لفظ نہیں لکھا تم نے میری طرف دیکھو بات رہ جائے گی سوال ہوتا ہے کہ بارش تو ہوتی ہے بادلوں سے صحاب سے باطل بارش آیا کرتی ہے اللہ نے سما کیوں فرمایا ہے آسمان سے سمجھا سی اس کے دو جواب دیے ہیں علماء کرام نے ایک جواب تو یہ ہے کہ در حقیقت آسمان سے بارش اترتی ہے بادلوں میں بادلوں سے اترتی ہے زمین پر یہ بھی بہت سارے علماء نے جواب دیا کہ آسمان سے نازل ہوتی ہے بارش کہاں بادلوں پر بادلوں سے نازل ہوتی ہے زمین پر اس لیے اللہ نے آسمان کا نام اور بہتر جواب دوسرا ہے جو اب عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بادلوں کو بھی سما کہتے ہیں بادلوں کو بھی کیا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اوپر ہو گئے ہر وہ چیز جو اوپر گئے اور سایہ کرے اس کو عربی لوگ سما کہتے ہیں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جلد لکھا ہوگا کلو ما اللہ کا فاض اللہ کا کلو ماں اللہ کا اللہ کا اوپر دکھائے ہر وہ چیز جو تجھے تجھ سے اوپر ہوگے اور تجھے سایہ کرے وہ چاہے آسمان ہے کا حوالہ ہے یا مثل زور کی بارش کے بنا فمائے آسمان یعنی بادلوں سے اصحاب بھی کہیں عالم سمجھا فی ہے بیچ اس سیب اور بارش کے کئی اندھیرے ہیں کیا ہے کئی اندھیرے کیا رات کا اندھیرا ہے رات کا وقت تھا رات کا اندھیرا ہے بادلوں کا اندھارا اندھیرا ہے پھر قطرات کا ہجوم جو ہے یہ بھی مستقل اندھیرا ہو جاتا ہے دیکھو دن کو بارش ہوتی ہے جب بارش شروع ہوتی ہے تو کتنی کمی آ جاتی ہے روشنائی کے اندر تو رات کو بارش ہو رہی تھی رات کا اندھیرا بادلوں کا اندھیرا ہجوم قطرات لکھا ہے آپ کے پاس ظلمت شب کہاں لکھا ہے نیچے لکھا ہے ظلمت بادل تحبتا ہجوم یہ تین اندھیرے تھے اس لیے ظلمات فرمایا بیچ اس سیب اور بارش کے کئی اندھیرے ہیں وہ رادن اور گرج ہے رات کا مانا گرجتے ہیں نا بادل اور گرج ہے وہ برکن اور بجلی ہے یجعلون آلونا فی دیا ہوں کرتے ہیں وہ لوگ انگلیاں اپنی اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں من فوائق بوجہ کڑک بجلیوں کے بجلیوں کی کڑک کی وجہ سے کڑکے ہیں نا زوردار آواز ہے تو اس وجہ سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ بجلی کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے بوجہ کڑک بجلی ہوں گے الموت رل موت خوف موت موت کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ کڑک اتنی زبردست ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں اس آواز کی وجہ سے بات سمجھیے جج آلونا افواد آہم پر ایک سوال سمجھ لو سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کرتے ہیں حالانکہ افوادے تو یہاں تک ہیں کتنے تک ہیں یہ ساری انگلیاں کان میں جاتی ہیں کان میں تو سر انامل ہوتے ہیں کیا بلا ہے کان میں کیا ہوتے ہیں انامل میں نا پورے یہ جو اگلا حصہ ہے نا انگلی کا پورے جو ہوتے ہیں وہ کانوں کے سوراخ پر آ جاتے ہیں اور اللہ افاب کا ذکر فرما رہے ہیں یہ کیوں ہے جواب یہ ہے کہ یہ ہے کیا ہے وہ اتنا زور دیتے ہیں بند کرنے کا کہ اگر ساری انگلی ان کے کان میں چلی جائے تو ساری انگلی دے کر بند کر سمجھ رہے ہو یہ کنایا ہے ان کے حال سے اور مبالغہ ہے کہ وہ اتنا کان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ساری انگلی ان کے کان میں چلی جائے تو کان بند کر دیں گے انگلی دے کر سمجھی بات اب میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں پر بات اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ آدمی رات کا وقت تھا سفر کر رہے تھے بارش شروع ہو گئی بارش شروع ہوئی تو زبردست اندھیرا ہو گیا رات کا اندھیرا تھا پہلے پھر بادلوں کا اندھیرا ہو گیا پھر قطرات کے ہجوم کا اندھیرا ہو گیا زبردست بجلی چمک رہی ہے گرج ہے اور آوازیں ہیں زبردست سمجھا تھی اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا جناب ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کان کھول دیتے تاکہ گرج چمک ان کے کانوں میں ہوتی اور اس سے ڈرتے اور بجلی سے فائدہ حاصل کر کے راستہ معلوم کر کے اپنا معمن تلاش کر لیتے سمجھ رہے ہو پھر عرض کر رہا ہوں ان کو چاہیے تھا کہ انگلیاں کانوں سے نکال لیتے کان کھول دیتے تاکہ یہ جو بجلی کی گرج ہے نا یہ بادلوں کی گرج گرج ان کے کانوں میں آتی اور اس گرج سے ڈر کر بجلی جب چمکتی اس سے فائدہ حاصل کرتے اور اپنا راستہ دیکھ لیتے اور امن کی جگہ تلاش کر لیتے اور وہ وہاں جا کر چھپ کر بجلیوں سے اور گرج سے اور بارش سے بچ جاتے یہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے بے وقوفی کی الٹا کانوں میں انگلیاں دے دی کیا دے دی انگلیاں دے دی اور چلتے رہے چلتے رہے حالانکہ انگلیاں دے دینا اور بارش میں چلتے رہنا گرج چمک کے اندر یہ ان کی عقل کی نشانی نہیں ہے عقل مندی نہیں ہے عقل مندی یہ تھی کہ انگلیاں کھول کان کھول دیتے گرج کو سنتے اور اس سے ڈرتے ظلمات سے بچتے اور بجلی سے فائدہ حاصل کر کے رابطہ دیکھ کر اپنے امن کی جگہ تلاش کر کچھ سمجھ آیا ہے اب یہ مثال ہوگی اب میں ممثل لہو پر منتقل کر رہا ہوں اوپر دیکھو پھر اندر مانا کریں گے آسمان سے قرآن کی بارش ہوئی اس کی بارش ہوئی قرآن پاک کے اندر ظلمات ہیں یعنی شرک و کفر کا بیان ہے کس کا بیان ہے شرک و کفر کا بیان ہے یہ ظلمات ہے اور پرانے پاک کے اندر شرک و کفر پر وعیدات آئی ہیں کہ جو شرک و کفر سے توبہ نہیں کرے گا دنیا میں عذاب ہوگا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا یہ سزا یہ سزا یہ سزا یہ وعیدات الہیہ جو ہے یہ چاہے راد ہے چاہے جو گرج ہے بادلوں کی جس طرح گرج سے بندہ ڈرتا ہے ان سے بھی ڈرتا ہے اور قرآن پاک کے اندر توحید کے دلائل بیان کیے گئے یہ توحید کے دلائل جو ہیں یہ بمنزل بجلی اور برق کے ہیں بمنزل بجلی اور اب سمجھو مثال کیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ قرآن پاک کی بارش سے نفع حاصل کرتے کس طرح کہ قرآن پاک کے اپنا وعیدات جو ہیں راج جو ہے وہ سنتے سن رہے ہو قرآن پاک کی وعیدات اور راج جو ہے وہ سنتے کان کھول کر سنتے اور بجلی سے اور براہین الہیہ سے فائدہ حاصل کر کے توحید کو سمجھ کر اپنا مامن تلاش کرتے سمجھ آیا ہے پھر عرض کر رہا ہوں قرآن کی بارش ہو رہی ہے سمجھا تو ان کو چاہیے تھا کہ کان کھول لیتے کانوں کے ذریعے راج اور گرج یعنی وعیدات الہیہ سے کو سنتے تاکہ اللہ کا ڈراوا سن کر دل کے اندر خوف پیدا ہوگے اور براہین جو اللہ نے دلائل قائم فرمائے توحید کے ان دلائل سے فائدہ حاصل کرتے اور توحید قبول کر کے اپنے امن امن کی جگہ تلاش کر لیتے یعنی جنت یعنی انہوں نے الٹا چا کیا انہوں نے کیا کہا توحید ہمارے لیے موت ہے توحید ہمارے لیے کیا ہے موت ہے ہم بزرگوں کے دشمن بنے بزرگوں کے منکر ہوں میں ہم سمجھا لات کے اور اپنے ادیر علیہ السلام مسی علیہ السلام کے منکر ہوں میں یہ ہمارے لیے کیا ہے موت ہے انہوں نے ان کا کان بند کر لیے لا ماؤ لہذا القرآن بل پر عمل کر لیا انہوں نے سمجھا اس لیے جہنم میں چلے گئے تباہ برباد ہو گئے اب کرو مانا او کا بن منت سمائے یا مثل زور کی بارش کے آسمان سے یہ میرے پاس لکھا ہے اجل قرآن جی۔ لڑکا ہے ہاں قرآن پاک کی بارش ہو رہی ہے سمجھا تھی فی ہے ظلمات اس بارش کے اندر کئی اندھیرے ہیں ظلمات کے نیچے کا کفر و شرک کا بیان اس جی۔ کا بیان ہے کفر و شرک کا بیان وہ رات اور گرج ہے نچل کو وعیدات الہیہ جی۔ کیا ہے الہیہ و برقن اور بجلی ہے براہین الہیہ کیا ہے براہین الہیہ یہ بجلی کے بمنزلے ہیں جس طرح بجلی کے ذریعے راستہ معلوم ہوتا ہے روشنائی ہو جاتی ہے براہین اور دلائل کے ذریعے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے راستہ معلوم ہو جاتا ہے صحیح شریعت والا یجعلون جالون کرتے ہیں انگلیاں اپنی اپنے کانوں میں باوجہ فوائق کڑک بجلیوں کے کا خوف موت کے موت سے ڈرتے ہیں موت سے مراد ول ایمان و ایمان بمنزل کس کی ہے موت کی ہے سمجھا کہ بھائی اللہ ہدایت دے دے تو دے دے ورنہ مشرق تو توحید کو موت سمجھتا نہیں سمجھتا ہاں موت ہے ان کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے صاف سافی سمجھا اللہ بھی محیط ہے میں ان کو پورا پورا عذاب دوں گا سمجھا کہ محیط ان کے نکل کا کنایا ہے جو ہم سے کنایا ہے ہاں۔ میتر دیکھو مثال کی دوسری شک جو چل رہے تھے بجلی اتنی زبردست تھی کہ یوں لگتا تھا کہ ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گی وہ بجلی جب چمکتی ہے تو کتنی روشنی ہو جاتی ہے جی زبردست روشنی ہوتی ہے اب بجلی چمکتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں پھر جب بجلی ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ٹھہر جاتے ہیں اندھیرے میں ٹھہر جاتے ہیں حالانکہ قانون یہ ہے سمجھدار آدمی کا کام یہ ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو آگے دیکھ